مجھتا نار کا اے دشمن اہل اور کس زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو گیا مدس مصطفیٰ ہے مدسفانی اہل بیت گوئے مصطفیٰ ہے اہل بیت اور ان پا پانی گانے کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تک سے ظاہر ہے شان اہل بے اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے مصطفیٰ عزت بڑھانے بلند بال تیرا دودھ مانے اہل بیت ہے بلند بال تیرا دودھ مانے اہل بے اپنا سودا دیکھ کر بال سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بے کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل رمز کا میدان بنا ہے گے جلد خوشنوئی رمز کا میدان بنا ہے گئے جلد خوشنوشٹ کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بے کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بے پھول رکھوں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے پھول کے کھلائے ہمارے دوست نے خون سے تیلا گیا ہے میں ارے خون سے گیا ہے سلطانے کہ اڑل کئی ہیں ہے شام شہادت کا سی بھا ہو ہے ارو شانے شہادت ہر جوان اہل بیت خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آ کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بے کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہ رہا تا ابو اہل بے کٹ رہا ہے لہ رہا تا ابو اہل بے اور کس شرطی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل میں دن دہاڑے لٹ رہا ہے کان اہل بیت خشک ہو جا سا ہو مل جا پورا خشک ہو جا کرے ارے خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت ارے خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت پر علم بردار ہے خاک پر عباس عثمان علم خاک پر عباس عثمان علم بلدار پر عثمان علمبر دار ہے بے کسی اب کون اٹھائے گا اہل بیت بے کسی اب کون اٹھائے گا گانشانے بے تیری قدرت جانور تک تارا سیراب ہو تیری قدرت جانور تک برقرارے سیراب ہے تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب میں تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب میں اور پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانے اہل بیت پیاس کی شدت میں بے زبان اہل بیت قافلہ سالار منزل کو چلے سونپ کر قافلہ سالار چلے گئے سونپ کر واری سے بے بیوارس کو کاروانے اہل بے وارس بیوارس کو کارآل اور فاطمہ کے لا کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے پاپ کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ بربا ہے اہل بے ہری حشر کا برپا ہے میانے اہل بے وقت آخر کہہ رہا ہے خاص میں ملتا سہا وقت آخر کہہ رہا ہے کہا میں ملتا سہا کلو سلام آخری اے دیو جانے اہل بے لو سلام آخری اے دیو گانے اہل بیت کس مزے کی لذت گئے آپ یار میں کس مزے کی آنکھوں میں لوٹتے ہیں تشنگانے اہل بیت خاکوں میں لوٹتے ہیں تشنگانے اہل بیت باغ جنت قسمت تمہاری کشت گانے اہل بہ قسمت تمہاری کشت گانے اہل بے پر رہے ہے سر کرو کیسا حشر ہے بر بابے اہل بیت ارے آج کیسا حشر ہے بر بابے اہل بیت اور کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی کہ آج کیسا ہے مریضے جانے اہل بیت آج کیسا ہے مریض نیم جانے اہل بیت اور گھر لانا Yeah. لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان آل بوئلہ ایسا گانے ایل جان آم بہ سانے سر شہیدہ مہارت کے پر بہلند سر شہید محبت کے زو پر بلند دور اونچی خدا نے قدر و شان اہل بے اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بے دی کربلا میں خوب ہی چمکی دکانے اہل بیت کربلا میں خوب ہی چمکی دکانے اہل بیت زخم خانے کو دیا خوب دعوت کی دشمنان اہل بیت خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بسائی تاجرانے رانے اہل بے سی بستی بسائی تاجرانے اہل مے ہو گئی رہ

زخم کھانے کو آبے تیبیا زخمانے کو آبے تی رین کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمنا اہل بیت ارے خوب دعوت کی بلا کر دشمنا اہل بیت اپنا سودا بازار سونا کر گئے اپنا سودا اہلے سید پاس گستا رایا دی اہل سید سے گستا بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے سنا دے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت جنت کے بہرے مدح خانے اہل بے تم کو مجدہ نار کا اے دشمنا